تین دشمن آج کل پریشانی اور مصیبت کے لمحات میں ایسے حالات میں شیطان بے راہ روی بزدلی اور مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے کان میں آ کر کہتا ہے کیوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو کیوں ان مصیبتوں میں مبتلا ہو تھوڑا سا جھک جاؤ کچھ آرام کرو کچھ اپنی زندگی بہتر بناؤ وہ مردود ہمیں مرنے سے پہلے مارنا چاہتا ہے کیونکہ ایمانی نظریات اور دینی کام کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے یہ تو ہوا شیطان جبکہ دوسرا دشمن ہمارا اپنا نفس ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں میں لگا دیتا ہے کہ فلاں کی اس غلطی سے یہ ہوا فلاں کی اس غلطی سے وہ ہوا گویا کہ ہم مصیبت کے وقت تین دشمنوں میں پھنس جاتے ہیں ایک تو خود وہ مصیبت دوسرا شیطان اور تیسرا نفس ان حالات میں انتہائی پیارے اور محبوب خلیفہ خلیفہ راشد داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم و شجاعت کے پیکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کچھ وقت خلوت میں بیٹھ جاؤ خلوت میں جا کر اپنے اندر جھانکنا آسان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اسے پکارو جب لائن جڑ گئی تو پھر اپنے گناہوں کو چن چن کر اس طرح اس طرح مارو جس طرح موزی سانپوں اور دشمنوں کو مارا جاتا ہے یہ بہت بڑا علاج ہے اور یہی مسئلے کا حل ہے